يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم سبحان الله إلى آخر صدق صدق الله الله تعالى مولانا العظيم سبحان رسوله النبي الكريم سبحان الله دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریف والا خوب گوپال پور جماعت المبارک شریف کے موقع سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتار لا ناشیر دے آن دا مقصد جماعت المبارک دا اس مسجد شریف کے اندر آغاز کرنا ہے سڈے دینی دنیاوی مخلص بھائی سبحان اللہ محمد یوسف صاحب چشتی انہوں دے برادر اکبر بھائی محمد یونس چشتی صاحب مولانا محمد ریاض احمد چشتی صاحب مولانا محمد ممتاز احمد چشتی صاحب اللہ پاکستان وادی اور بلیات کو محفوظ و مصول فرمائے انہوں نے یہ ادارہ ماشاء اللہ اپنے ذاتی کے خرچ نال قرآن محل شریف اللہ پاک نے انہوں اس کے حلال کما دی ہدایت بھی دیتی توفیق بھی دیتی اور صحیح خرچ کرنے کی توفیق بھی سبحان اللہ بہت بڑی اللہ پاک کی خاص مہربانی ہوتی رزق اس کے حالات صحیح کمایا جائے اور پھر صحیح طریقے لایا جائے جماعت المبارک شریف دے اس افتتاحی جلسے ناچیر نے ضروری گفتگو جس موضوع پہ کرنی وہ ہے آداب مہم اللہ پاک آداب اللہ کی ذات دے آداب اللہ تعالی صفات دے آداب احکام دے آداب اسما دے آداب افعال دے آداب امبیا علیہ السلام دے آداب وہ مقدس شخصیات دے آداب بیان ہوں اولیاء اور امبیا علیہ السلام دے آداب بیان ہوں لیکن آم ہیں انہوں نے نہیں اندر ایسا اس آپس اندر ایک دوسرے کو بالکل خطرہ سمجھتے ہیں جڑا فوت ہو گیا دربار بن گیا تو گزردیا ساری جان نکل وہ کنڈ نہیں کرنی اتے علاقے جتی نہیں کچھ ہی سا نہیں لینا لیکن آپس مومن مسلمان نو ویکنا ہے ایسا جی کسی راہ بٹے یا جی ایک معقوم ڈنگر نو یا جس طرح کے خطرناک خوفناک بوزی نو یعنی ایک دوسرے نو عزت تے قدر ادب کی نظر نہ سمجھے اور یاد رکھنا میری گل میں جان دی بنیاد ہی ہوئی اللہ پاک نے مومن دا مومن دے بہت حق بنایا مومنا نے آپس اندر آداب بنایا ہر مومن نو دوسرے مومن مسلمان دی قدر عزت کا حکم ہے لیکن میری ایک گل ذہن رکھنا جو میں آداب مومنین بیان کر رہا ہوں میرے میری نظر چ مومنی تو مراد ہی لوگ نے جنہوں نے اسلام نو قبول ہے اسلام دے منکرین اسلام دے مرتدین اسلام دے مخالفین یہودیاں دے غلام دے ٹٹو وہ نہ مومنین ہیں تو نہ انہوں سوروں سورا کے کوئی آداب لیکن جنہ اسلام نو قبول کیتا ہے یار اسلام نو سنیا ہے منیا بھاوے وہ عمل نہیں کر رہے ان حق نہیں ایڈا وڈا قدر ہے کہ زمین سے زمین نہیں خالق آسمان مقرر کیتے وہ تسا میرے مومن مسلمان بندے جڑے میرے دین نو کر کرتے وہ زمین چ اس آسمان کی چخش دیا دعوا کرتے رہو رات دن ایک کام لگے مزہ آئے تو سب بے بے درد رب ويستغفرون لمن في الأرض فرمایا آسمان دے فرشتے اللہ پاک دی اتنے حمد تعریف کر دیں اور زمین چسن والے مومنا دے واسطے بخشش کی دعا ہوں یہ تو آپ اندازہ لگاؤ اس زمین سے وسن والے مٹی دے پتلے مومنٹ دی کی قدر ہے اس رب پاک دی بارگاہ کہ آسمان مقرر کی تو فرشتے تا کوئی کام نہیں تو چوبی گھنٹے یہاں کی بخش کی دعا اگر مومنٹ دے گناہ گنا نہوست ہے وہ ایمان کی برکت کا اندازہ لگا کہ وہ بخش کی دعا فرشتے کر رہے ہر نبی نو حکم ہے سید المبیا پاک نو حکم ہے وسط پھر لے لمبے ولل مومن مرد سے مومن عورتوں کے واسطے محبوبہ بخشش کی دعا سبحان اللہ میری گل سمجھ رہے ہو اس مومن کی قدر و شان پہ ہے اللہ کا محبوب اپنی زبان شریف اس مومن دعا مندر ہر نبی دعا منظر ملائکہ دعا مندر سچی دس ایڈے پاک لوگ دعا منگن سے انہوں کی دعا میں اثر کو نہیں ہونا اگر مومن نے گنا نحوست ہے تو کیا اس کو پاک کی دعا میں کوئی برکت نہیں سڈے دوست ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے میں بہت ہی نا اس گل کو پریشان ہونا ہاں۔ قرآن پاک میں چکتے پھرتے کا نام مبارک تھلو اللہ رسول میں چکتے پھرتے یعنی قرآن مجید تھی اللہ کے نام مقدس تھی عزت کر خدمت کرتے پھرتے ہیں لیکن خادم قرآن اور خادم دین کی خدمت نہیں کرتے لو قرآن مجید خادم میں قرآن کی قدر دس اللہ پاک نے سورہ حجرات کے اندر سورہ حجرات دے اندر مومنا مومنا دے آداب سے اخلاق دسن دیکھو ایک ایک گل کی وضاحت وکری بکری کر کے میں کھیڑے مالک بیان کروں ہوں جا مالک دی نظر قدر ہے مومن وہ قدر نہ کرے گا تو مالک قدر تو کیا پہلے نمبر پہ یہ آئے نمبر ہے جناب گیارہ جس کے جملے چند پہلا آیا یا منو لا یس ہر قوم من قوم آسا خیرم من ہوم فرمایا ایمان والے ہو تھے پچھوں کوئی دوسرے نے مسخرا کٹھا مزاق اگلے نو خرچ کرنے کا کام نہ کرے کر آئی آیا محفل کے گل آنی وہ بےزتی کر دینی اس بچارے نو محفل کے اندر زلیل کرنا اور یار میں مذاق لگا سا مذاق لگا سا مذاق کے نال مسکرے کے نال تزلیل کرنی مومنٹ کبیرہ گناہ صرف ایک بار پیتا کسی نے مسلمان تے فاسق فاجر ہو جائے گا بندہ امام ہے تو نماز جائز نہیں جہنم کا حقدار بن جائے گا اللہ گواہی اسلام میں رو ہو جانی وہ گواہی کے قابل نہیں رہے گا اسلام کا نظام ہوئے کے اگے بندے کہہ دینے بندہ آگے کر چل پائی نکل جائے تو تیری اگر میں گواہی قبول کرنا تو میں گناگار بننا ہوں آپ سوچ جن مومنٹ نال بےحدا مزاق کر کے انہوں دلیل کیتا انہیں اگر محفل کے اندر لوگوں کے بچ انہوں دلیل کیتا ہے کہ حقیقت اسلام دی نظر خدا دی نظر مسلمانوں کی محفل قاضی دی فضا انہیں آپ دلیل کیتا اللہ فرماندہ تو مسئلہ نہ کرو مزاق نہ اڑاؤ یہ اس ہوتا جس کے اگلے بندے بندہ سمجھے پوجو آپ بڑے بڑا سیاح اس لیے نہیں کرتا قرآن فرمانا وہ ہو سکتا ہے جہد مزاق کر رہے ہو وہ رب کی نگاہ چنگا ہوگی تو تھی بھڑے ہو تمجن دیا بس وقت کبھی گنا تیرا ہی میں بنتا ہے تمجن دیا کہ میں چنگا وا تو یہ خرچیا تو میں خرچ کر کے دلیل کرنا چاہتا اللہ فرماندہ ہو سکتا ہے تو خرچوں میں وہ عزت والا ہو آشا یقون خیرم من سمجھ نہیں آئی اور یہ زیادہ تر مسکرا مذاق بے دوسرے کی عزت اچھالنا یہ زیادہ تر جنہوں ماڑے سے کمی لوگ آتے ہیں انہوں نے اڑایا جگڑے بند کا اپنے حقیق دلیل دستے طرح کر کے ایو ہی جناب سوا لا شروع کر دیا مزاق شروع کر پیسے والا ماڑے کا تگڑی قوم والا ماڑی قوم اللہ پاک نے دس دتا ہے تگڑی قوم والا وہ بٹوا وہ فلانے تو کسی یہ نہ روی گلت فہمی ہے میری نظر وہ چنگا ہوا تو ہو پھر کی بنے گل نہیں سمجھ اور یاد رکھنا جہے ادب خدا سکھاوے بندے ہاں؟ جہے ادب اللہ پاک سکھاوے وہ فرض ہوں یہ فرض نے تھوڑے ساڈے فرض نے اگے بھی ایک وضاحت مت عورت عورتیں سمجھ پی یہ بندے نہیں سن اسی نے آپس جو مرضی کر لیے ایسا فرمایا عورتیں بھی عورتوں کا ایک دوسرے کا مزاق مسخرا نہ ہاں؟ ہاں، ایک دوسرے نو خچ سے محفل دلیل کرن نہ سوچن کیوں یہ مزاق کرنے کرنا وہ سبحان اللہ ہاں، اللہ پاک ایک تبھی فرما رہا کہ ایک ہے ظاہر تا ہے باطن تا ظاہر کو تسا دو باطن جاندھ میں تسا ظاہر نو ہاں؟ ویک کے ظاہری حال کے دوجے کا سوا لا میری بارگاہ اندر سے باطن چلنا اندرون کھاتے میری بارگاہ عزت ہے تیکھن دیا اپنے ظاہری حال میں ویکھن دیا اندر اندر اندر دے دے حال حال تیرے میں تے اندر اندر دے دے حال ویکھنا جدو ہال ویکھنا جدوال بے وقوف نہ بن اپنا میری اپنا توا نہ لوا اللہ اگلا حکم ہے ولا ہگو بک کو بلاک سنکے دن اپنے قرآن پاک کے سمجھان کے طریقے آپس ایک دوسرے کو ایب نہ لگو آپس اپنے آپ کو ایب نہ یعنی اللہ پاک سارے مسلمانوں کے دین کے من منع انہوں نے مجھے تھی ایک جان ہے ان فرسا تو جی تسا کوئی تکلیف دیتی دوسرے نو تو دوسرے نو نہیں حقیقت جو تینوں آ کیونکہ تم تو وہ کوئی فرق نہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر کے سب کو فرمایا المؤمنون کل جسد الواحد مسلمان لوگ ایک جسم مانگو جسم کا کوئی حصہ تکلیف ہوئے گا تے دوجا حصہ تو لا تعلق نہیں ہو سکتا سارے سمجھ اگر تیری یہ کنگلی درد کرے گی رو گیا شیر تو پہلا تک بے چین ہو گیا کیوں میری گل سمجھنا میں اس بہت بڑا ایک اشارہ تو ایک انگلی کا دکھ سارے جسم کا دکھ ہاں؟ قرآن سے مستفا زبان نے دسیا پوری دنیا کے مومن مسلمان مومن مسلمان ہے اس کا ساری دنیا کے مسلمان کا ہے ہاں؟ اللہ نے قرآن مستفا دی زبان دیا رمضان ہاں؟ سمجھ والے مسلمان ان مسلمان کی حکومت دا ایک ہونا فرض ہے ہاں؟ تاکہ ہاں؟ کسی پاس دکھ ہوئے سارے مسلمان ایک ہو اس دکھ دور بنگلیا مسجد کر کے دنیا کی حکومت جتنا بھی طویل تو لمبی تو لمبی وسیع تو وسیع تھی تاری حکومت ایک سی کیوں چوڑ کا پتر ہونا ہے جڑا اپنے جسم سے ٹوٹے کر کے وکرے وکرے رکھتا جائے یہ سارے اندر اجزا ایک جان ایک نو دکھ سارے دا دکھ ہے اسلام والیا مجبوری سمجھا ہے حکومت دنیا کے مسلمانوں کی بنا تاکہ ایک بندے نو بھی تکلیف ہوئے سارے کٹھے ہو کے سارے کٹھے ہو کے اس کی تکلیف دور کرا گے لیکن یہودی کتے پتر نے اپنی لانتی حرام کی نسل جہی تیار کی سبق یہ پڑھا دتا کہ مسلمانوں وکھرے وکھرے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے بنا کے اپنی بدماشی کے ڈیرے بنا کے بہ جاؤ تو ایسے بدماشی کی جا بدماش لیا پترا کیتی کی جائے کیتی کی جی مرضی کسی نال ایک ملک نال دوسرے ملک نو پتہ نہ ہو وہ صاف کہہ بھائی ہمارے ملک کا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ تو اور ملک ہے وہ کتے میں پھر مسلمان سے تو کوئی نہیں بچہ ہوگا مسلمان سے ہو یہ ملک سارا ملک نہیں وہ چلیا سر تو پہلا تک ایک جسم ایک چھوٹا جہان ہے مسلمان دے مرضی سلطنت حکومت کے سکھے وسیع ہو جان مسلمان ہمیشہ ایک خلیفے ماتا رسول پاک نے وہ مثال جسم دے کے وہ اسلام نے نظام حکومت نے نظام وحدت نو سمجھایا نظام خلافت نو سمجھایا حکومت کلی نو سمجھایا اور لکھ لانا کو جڑے قرآن بھی پڑھی جاتے ہیں حدیث بھی پڑھی جاتے ہیں تو ملا کنجر اگو تراوے بھی پڑھی جاتے ہیں تو نہ کنجر قرآن سے سوچتے ہیں نہ حدیث سے سوچتے پھر وکری وکری ماں کی حکومت بھی بنا وہ میری سمجھ آ گئی کہ نہیں گل بولا تنا بسو بل الفاظ فرما ایک دوسرے کے پوٹھے نام نہ پایا پوٹھے نام غلط نام جس نام کے اندر دوسرے بھی بےزتی ہو وہ نام غلط ہوتا ہے پٹھا ہوتا ہے بولا تنا بسو بل میری گل نہیں سمجھ پٹھے نام سے پان دے اصل لوگ ماہر میری گل یاد رکھنا اٹھے نام پاؤن کا سبب ایک ہے اپنے آپ چنگا سمجھ کے اگلے دے ایپ پٹھے نام رکھ کے لوگوں کے اگے پیش کرنا لوگوں کے اگے ظاہر کرنا گل سمجھ یہ حرام ایک ہے کسی کا پٹھا نام پاؤنا اس دی دینی مخالفت دینی مخالفت دین دشمنی سبحان اللہ اور لوگوں اس سے برے عمل تو متنفر اور اس سے کفر تو اس سے گمراہی تو متنفر کرنا مقصود ہوئے اگر پٹھا لقب اس طرح پایا جاتا ہے تو یہ بزرگوں کی سنت ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دسا گیا حضور فلا بندہ ہے روبئی شد نام ہے روبئی شد کی نام ہے انہیں شراب کی پٹھی بنائی ہے آپ نے حکم فرمایا جا کے وہ پٹھی گرا دو لقب رکھا انہوں نے آ کے فرمایا روبئی شد آ کو روشت کا مانا ہے روشت کا مانا ہے تھوڑی ہدایت والا ویسک کا مانا ہے تھوڑے فسک اور بدکاری والا تو آپ نے فرمایا کولی پہ کھڑا ہے شراب کی پٹی نام ان شرمیوں کے نام ہمیں رکھے گا روشت زیادہ کا نام کوئی سکھ جس نے اس توبہ کی تھی پھر آپ نے فرمایا ہوں کسی کو پھر برائی تو نفرت لوگوں کو خبردار کرنا اس مقصد اور گل سمجھ نہیں آ رہی ہاں اپنے آپ کو چنگا سمجھ کے وہ سمجھ کے صرف یہ مقصد ہوئے پھر فرماندا کٹے لقب نہ پایا اللہ اکبر آگے آدم سنو بد گمانیاں تو بچو ایک دوسرے کے بارے بد گمانی نہ چشتی ہو اصل تو اس برائی بہت مبتلا ایسا ایک دوے کے بارے بد گمانی ایم قیاس جوڑ کے نا اگلے نو تانا نشانہ بنا لینے تو پھر کن پچھوں بہ کے وہ مخالفت کا جنا پھر زور لگتا لونے ہیں تو وہ خلاف جنا ذہن ہوتا ہے اسی پالنے ہیں تو جس جسل تحقیق کی جاتی ہے تو پھر پتا لگتا ہے کہ حضرت صاحب واسطے دلیل کوئی بھی نہیں سی نیرا آپ ایک اپنے شیطانی گمان کا ہی شکار سن اس چکر کی سارا کچھ کرتے رہنے کبھی گناہ ہے اللہ پاک صاحب پر ماریا رشتہ نے بو کثیرم ملا ون بعض ون نے کئی بدگمانیاں کئی بدگمانیاں گنا کوئی بدگمانیاں گنا کئی گمبے بھی ہیں کوئی بدگمانیاں گنا نہیں کوئی بدگمانیاں گنا نہیں ہوتی جس کا منشا ٹھیک اس بدگمانی کا مقصد بھی ٹھیک ہے مثلا ایک بدگمانی احتیاط اس واسطے مثلا جنہ مرضی سندھی بجلی انہوں تصا کار نہیں اندر نہیں جان دینا پائی باہر ہی ایک تو سڈے بدگمانی کہ یار اندر جا کے کوئی عزت کا خراب نقصان نہ ہو یہ بدگمانی فرق انہوں حدیث سے جان فرمایا گیا الحاسم سوء ون احتیاط بدگمانی لیکن جس بدگمانی کا مقصد احتیاط ہے وہ سوال ہے جس بدگمانی کا مقصد صرف اگلے سبحان اللہ اپنے دوستان بماری بہت ویکتی بد گمانیا ایک دوجے کا تبا لائی جاندے نے اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوں کہ دن ب دن اختلاف مخالفت ودی جائے گی توڑ پھوڑ چوٹ پھوٹ ودی جائے گی افسوس ہے پیچھے دیکھو کہ کچھ نہیں ہونا صرف بدگمانی اور یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک نے فرمایا خبردار بدگمانیاں دلا کے ولا تجسسو سبحان اللہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے جی گل سننی سن کے محفوظ کرنی محفوظ کر کے دوسرے تک پہنچا مخالفت بنا جاسوسی حرام کبھی رو جہنم جان واسطے ایک گل ہی کافی ہے جی قرآن ہاں، ہاں۔ یہ لانت مسلمان کدو عام ہوئی جاسوسی والی جدو دی لانت موبائل آیا بڑا میں ازمایا حرام دی شاید ہے لانتی نے کی کیتا میں گل کر رہا ساتھی نال تیسرا بندہ نال بیٹھا میں انہوں بھی برا اپنا سمجھ کے گل کر سکوں جی، جی، جی۔ وہ گل میری ہے ان آپ سے دو تک رکھنے والی سرگوشی والی سی وہ کمینے نے کی کیتا ہے اپنی ماں دا موبائل لا کے بیٹھا سی اچھے جی لکا کے بیٹھا ہے جیب لکا کے بیٹھا ہے میں تمہیں صرف جہنم جان دے راہ پہ دسنا جنہوں خدا نے بیان کیا لانتی ماحول پہ ہوئے نا یہ تو دین نو سمجھتا مزاق یہ تو قرآن نو سمجھتا مزاق یہاں واسطے حکم حکام تو ہے نہیں بڑھنے واسطے گل ریکارڈ کی نیٹ چڑھا ہاں۔ اور دو بندے گل کرتے اتو ریکارڈ کی نیٹ یہ کام کرتا ہے کبیرا گنا ہے ولا تجس یہ جاسوسی آخر نے کبیرا گنا ہے اس بندے جہنم جان وہ بھی ہزار کا موبائل ہے چالی ہزار کا لکھ کوئی تو موبائل ہی کافی وہ کنجر اپنی جہنم سے آپ ہی بندوبست کری جانا روزانہ اگر کہ انہوں پرواہ نہیں وہ سمجھتا میں شکر میرے لگا کیونکہ اس لانتی کا دماغ خراب کیتا ہے انگریز کا پر یہودی کے پتوں نے اس دلے کا خدا ہے کو نہیں اس دلے کا کو نہ کوئی رسول ہے نہ وہ حرام کا کوئی کسی جہنم نو بننے نہ کوئی جنت نو بننے نہ کسی شہر نو بننے انہیں ذہن میں وجہ بنا دیتا سکولیاں کا بھی سمجھ کو چلائی جاتا ہے ہر جگہ تو شکر مل ہے جو یہ لانت اور گناہ کر رہا ہے وہ سب شکر مل ہے وہ ہے موج اس واسطے حساب کتاب ہے ہی نہیں لانتی لاندیا کافر ہو گیا حساب کتاب کا تو ایڈا نظام سخت ہے کہ نبیا تو اللہ اکبر و کبھی اولیاء تو نفسی نفسی پکاری جانی قرآن فرمایا بولا سو اور مومن مومنا دے ادب پہ دستہ خدا پارے اور جاسوسی نہ کرے جی جسوسی حضرت صاحب فرمود ہوتے سنگا لرما سن کافر مسلمان ہوں سن مسلمانا جاسوس کافر چند سن کے جاسوس جنوب گرسی کہ مسلمان کے جاسوس مسلمان حرام ہے یہ تو جاسوسی ہے بلا تجسسو کوئی بندہ مومن خفیہ گناہ کر دے وہ ٹو لونی جاسوسی حضرت عمر رات رو گشت کر رہے محسوس ہوا اس گھر شراب نوشی ہو رہی آپ کام نے اتنے چڑھ کے نظر سٹی وہ شراب پینے والے بھاوے شرابی سن تین جانتے سن ان گنا بیٹھے محمد فضل احمد صاحب سیدی خواجہ محمد شفیع رکھ بات پھاڑو میاں اندروں نے دوسری آیت بڑی دوسری ولا چلے سسو جاسوسی مت کرو جڑا سامنے سرے آم گنا کرنا انہوں پڑو جڑا لک کرنا یہ جانے دینا خدا جانا حکومت حق نہیں گھر والی جاسوسی کر کے بنا پڑے حضرت امیر عمر میں فرمایا میں چھڑ دیتا کوئی نہیں کرتا واپس چلے گا کہ مسلمانوں کے خلیفے کی گل ہے میں سکولیاں حکومت کی گل نہیں کرتا دنیا کا بادشاہ پچھا ہو جاتا ہے ایک ایک حکم سن کے نام نو قرآن سناؤ تو کیا کن نہیں کرتے پورا قرآن سناؤ تو کن سننا نہیں چاہتے نہ مسلمان انٹیلیجنس صاحب جہنم ہے مسلمان نہ برا دو کافر مرو کافر جا کے لبو وہ وہ تو اندر کی کرتے ہیں تے گھر بیٹھے نے شیطان خان نے تمہیں سابت نہیں کرایا نہیں کافر انہوں نے گھر کافر حرام دی روزی نہیں سن کھانے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لینا یا مطلب باہ دو نیبت گلا کنڈ پچھوں ایک دوسرے کی ایسی گل کرنی جہی منہ سے انہوں پسند نہ لگے جی ہوے سچی سچی تو ریپت کلا جی بولو بہتانے آدھے کنڈ پچھو الزام تراشی کرو تو بہتان ہے تو ایپ وہ کنڈ پیچھو بیان کرو جا یہ پتہ لیکن مقصد وہی مقصد ہوئے میں چنگا ہاں، وہ پیڑ میں کنڈ پچھوں برائیاں بیان کر رہا ہاں۔ واہ بھی واہ چل میری تعریف ہو رہی وہ برائی ہو رہی یہ لانت ہے کبیرا گنا ہے زناما تو بڑا گنا تری زنا ایک پاس ایک گیلا ایک پاس بہت نازک مسئلے نے ہاں یہ محض اگلے دے اس واسطے برائیاں کفر جڑے اس کے اندر ہیں اس واسطے بیان کرتا ہے لوگ ادھر تو نفرت کھانے بے دین بن رہا ہے ہاں؟ جی میں اساں کرنے ہیں سڈے تیاس نہ کرے جی دن چ رکھنا ہاں ایک بندہ جو سیاح ایک بندہ اگر سمندر وچوں موتی لے کے آ رہا ہو تو سارے چھال نہیں مارنی چاہیے نہیں تو مر جان گے جی جنگل وچوں لکڑ ہارا لکڑا لے کے آ رہا ہے نا تو نیا تو سارا نہ بھیج دیا جی اتنے سب میں ہوتے میری گل سمجھ آئی کہ یہ بادشاہ کسی ملک کی فوج تو لڑ کے جیت کے آ رہا ہے تو تو چکا اتنے نہ کہ کھلار دے گلا بادشاہ کا فوجا لڑنا فوجا تیار کر کے لڑنا ہو ہے ایویں بندے دا میرے ورگے دا جا کے کھلو جانا آج کے خودواں مولویاں کو لشکر تبلا کو فلانا کو جا کے اتنے کھلو جانا اتنے کھلو جانا آج یاد ہو رہا تھا اتنے یاد ہو رہے اتنے یاد ہو رہے یہ بے وقوفی ہو رہی ہے یہ کچ نہیں مارنی کی سمجھ نہیں لگی ہوئی وہ چلو تمہیں کوئی آگے اٹھو جہاد کرو جہاد آکنی کا پوترا جہاد اس لیے ہوں جس لیے اسلام دی حکومت ہو جس لئے اسلام کی حکومت کوئی نہ ہوئے پاک محمد کریم نے بخاری مسلم میں جو کچھ آیا ہے حضور نے فرمایا رابرین کی تھی فاطا دل پھر آپ فرمایا اس لئے ساری لئے اسلام کی حکومت نہ ہو ساری پارٹیاں ساری جماعت ساری تنظیم نہیںر سارے فرقیا پارٹیاں تو بخرے جی کسی پارٹی شامل نہ ہوا جے اسلام کی جسل حکومت نہ ہو اللہ اکبر مختصر ماحول ادب سے آپس مومن ایک دوسرے کا ادب کرنا مومن سے فر آپ سمجھنے ادب صرف اور صرف دربار والے کا جڑا ہمسایا بیٹھا یہ کوئی ادب نہیں سمجھنے لگی ایک اللہ کا فقیر سی میں گل پڑھی امام زروخ مالکی نے لکھی تھی انہوں تو کسی مرید نے پوچھا حضور میں جناب کے مرتبے تک کدو پہنچا گا جناب نے رتبے نو کدو پہنچا گا مرید کا پوچھ پوچھتا پیر پیر فرمایا جس لئے اپنے پیر بھائیاں دا ادب ایویں کرے گا جویں تو میرا ادب کرے یعنی میں تیرا پیر ہاں۔ میرا تو ادب بڑا کرنا جس لئے اپنے پیر بھائیاں دا ادب ایویں کرے گا جی تو میرا کرنا ہے اس نے میرے مقام میں پہنچ جائے گا سمجھ آ گئی دوستوں کے نہیں باقی شاء کل اس وقت لاہور مانگا منڈی فرید آباد مرکز ناچیز کے ادارے کا استعمال اس جڑا میں موضوع سوچ کے بیٹھا اور اپنے تمام ساتھی تک اپنے تمام ساتھی تک اس موضوع پہنچانا ضروری سمجھنا وہ ہے خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ ہے میں اپنے تمام دوست مدرسین نو بھی بلایا کمرا نو بلایا خصوصاً مقررین بھی آؤ یہ خصوصاً ساری ذمہ داری کی سمجھ آئی کہ ذمہ داری ایس ممبر میں بہ کے روپیے کٹھے کر کے سر لا کے روپیے کٹھے کر کے کچھ مار کے اور جانا ذمہ داری نہیں کے خلاف سوچا کر ذمہ داری نہیں ذمہ داری کا پتا لگنا ہے ولا سانو آخان گا تھوانو آخان گا وقت کی پابندی کرو ایلانوی آخان گا وقت کی پابندی کرو جہاں وقت دیتا ہوئے وہ چار پانچ منٹ پہلو مقا دیتا وہ چنگا ہوں گے بدل فرما دیں ادی پیش بس کون سے دو جن بس ہاں دو بچے نے دو بچے نے